زبردست بات ہے ایک بہت زبردست بات کہ اس وقت دین مٹ رہا ہے دجالی کتنے قریب ہے اور بہت ساری بات ہے تو اس وقت حضرت والا کا جو ٹاپک ہے نا بد نظری سے بچنا لڑکوں سے بچنا ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے سے موبائل کے فتنے سے بچنا اچھے اخلاق بیوی کی پٹائی نہ کرنا ہو یہ سب جو مین ٹاپک ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق ہے اس وقت حضرت والا اس کو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے گھر سے بے گھر بہت تیز والی شراب ہے اچھا۔ تو ہم لوگ بھی حضرت والا کے ساتھ ہیں تو بہت بڑا اس وقت حضرت والا اس وقت اجر مل رہا ہے ہم لوگوں کو بس بتا نہیں سکتے ہم تو اس نے ہر بیان غور سے سنے اچھا جب نیند آنے لگے نا اس کا ایک اچھا طریقہ ہے اگر یعنی نیند آئے گی ہمیں بیانات پہ <laughs> پھر حضرت کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں ماشاء اللہ حضرت والا آسان طریقہ ہے یہ سوچنے کہ میں بیان کر رہا ہوں <laughs> ایسے ویسے یہ سوچنا ہی چاہیے اگر آپ بیان کر رہے ہو تو آپ کو نیند آئے گی بیان کرتے اور یہ سوچیں کہ بیان کیا ہو رہا ہے اور یہ سوچیں پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں بیان پہلی دفعہ بھلے باتیں سنی ہیں پہلی دفعہ اور سندھی میں بھی بیان ہو رہا ہے کسی کو سندھی نہیں آتی مگر اگر وہ دل سے سنے گا ان اس کو پورا بیان سمجھ میں آئے گا کیونکہ ہم نے اردو میں سارا سنا ہوا یہ بیان سندھی والے پہ بیٹھے ہوئے سب زبانیں اللہ کی نشانی ہے مزہ لیجیے حضرت والا نے فرمایا تھا جب بیان ہو رہا ہو شیخ کا تو یہ سوچیں کہ اللہ کی عظمتوں کو دیکھیں اللہ کی عظمتیں کیسے میرے شیخ کے اوپر برت رہی ہیں کتنی درد دل سے حضرت بیان فرما رہے ہیں ہمارے جو ٹاپک آج کل جو مسئلہ ہے گاؤں وغیرہ میں کیا بدفیری ہوتا ہے زنا ہوتا ہے شراب ہوتی ہے سوچ پہ ٹریکٹر لیے حضرت بڑھا رہے ہیں سب نے الحمد للہ جائز قربانیاں دی ہیں بچوں کو چھوڑ کر آفس کی کاروبار وغیرہ دکان وغیرہ کی جائز قربانیاں صحابہ نے بھی جائز قربانیاں دی ہیں رضوان اللہ نے مفتی حضور سکروی صاحب ایک دفعہ فرمایا تھا راہ سنت ہے کیا راہ سنت ہے راہ صحابہ <laughs> صحابہ کرام والا رستہ ہے وہ مفتی امجد صاحب بھی ایک دفعہ بیان فرمایا تھا کہ صحابہ کرام نے جائز قربانیاں بھی دی ہیں مگر اعتدال کے ساتھ شیخ سے پوچھ کے کیونکہ دین سیکھنا فرض ہے اتنا بھی سے آئے وہ دین پہ مت رہے سفر مت کریں کہ بس میں نے گڑھ سیکھ لیا دین ہر وقت شیخ کے ساتھ جتنا صحبت کوشش کر کے ہو سکے وہ رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس وقت دو ہزار چار سے بڑے حضرت سے تعلق ہے پھر اعظم رحمۃ اللہ سے پھر آپ موجودہ شیخ سے تیسرے شیخ ہیں میرے تو مگر الحمد للہ تیسرے شیخ سے بھی ویسے ہی رابطہ ہے جیسے بڑے فرسٹ شیخ سے تھا ویسے ہی غلام بن کے کوشش کرتا ہوں غلام تو ہوں نہیں ویسے ہی جس طرح بڑے حضرت والا سے تھا ویسے ہی کیونکہ ہمیں دین تو آخر وقت تک سیکھنا ہے بھائی مرتے دم تک نفس کسی کو بھی بہکا سکتا ہے ابھی تو ہم لوگ دینی ماحول میں جو فرماتے ہیں جب کراچی کی سڑکوں پہ جائیں گے کلپٹن <laughs> ڈیفینس صدر وغیرہ وہاں لڑکیاں ہوں گی آپ ٹنو جہاں اس کی آئیں گے لگانے کی کوشش کریں اس <laughs> سے فری نہیں ہونا ہے ہنسنا بھی نہیں ہے اس کے سامنے بس منہ کھلا کے بات کرنی ہے بھلے وہ کچھ بھی برے اخلاق والا اور زیادہ ہی گنجے رہے سردیوں میں بھی حضرت دیکھیں گنجے ہو گئے اور گنجے ہو کے اسی وقت لڑکی کے سامنے ٹوپی اتار کے سر جال لیں پھر دیکھیے گا کیسے اس کی نانی مرتی ہے سامنے والی <laughs> بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دین پہلے اجنبی تھا ایک وقت آئے گا دین اجنبی ہو جائے گا اس تک جو دین میں چلے گا اس کو بشارت دے دو یعنی جنت کی بشارت ابھی دین اجنبی ہے داڑھی والوں کو کیسے لوگ سمجھتے ہیں اتنے سارے داڑھی والے جب گاڑی سے نکلتے ہیں لوگ حیران ہوئی سے ادھر دیکھتے ہیں اتنی اچھی گاڑیوں سے وہ داڑھی والے نکل رہے ہیں <laughs> ہم تو سمجھتے ہیں ملا غریب کر دیتا ہے ملا بندہ غریب بنایا تھا لوگ حیران ہو رہے تھے اس گاڑی والے اچھی اچھی گاڑیوں سے نکل رہے ہیں تو نہیں نکل سکتے اکثر لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ امیر لوگ جو ہے حرام سے کمائے ہوں گے پیسے ایسے سب تو ایسے نہیں ہوتے حلال بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے بہت بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ ہم گھر سے بے گھر ہوئے ہیں سب صحابہ کرام کی بھی ایک تازہ ہوئی ایک تھوڑی سی وہ تو جہاد کے لیے نکلتے تھے ہم نفس سے جہاد کے لیے نکلے ہوئے اس وقت وہ سیکھنے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے یعنی جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات تو یہ بہرحال حضرت والا کی تعریف کرنا شرمانا نہیں چاہیے سلام کرنا ان کو اور جب جیسی یعنی وہ تو ہم اپنا الگ کھانا کھائیں گے وہ اپنا الگ کھائیں گے جیسی حضرت کھانا اپنا کھا لیا کوشش کریں حضرت کے ساتھ قریب رہے بیٹھنے کی وہی سوچیں ان کے سینے میں درد دل ہے وہ میرے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے ملے گا بالکل ہی پڑھے نہیں اب جب بھول گیا بالکل کیا کریں روزانہ ایک آیت یاد کریں پھر قیامت کے اس کو پہ عذاب نہیں ہو ایک آیت یاد کرے پکا کرے اس کو ایک آیت اس کو پکا کرے اور نفلوں میں سنتوں میں وہی پڑھتے رہے پورے دن اگلے دن دوسری آیت پکا بھول گیا نا انسان بھولا کیوں اکثر بھولنے کی وجہ گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں موبائل ایسا آ گیا کہ اچھے اچھے حافظ موبائل کی وجہ سے قرآن شریف بھول جاتے ہیں بچوں کو بھی ویڈیو گیم میں لگے ہوئے بچے ہمارے تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں مجھ سے مشورہ کر لیا جائے اس بارے میں نا حضرت والا نے جن کے پاس موبائل ہے اور جو ان کے پاس نیٹ بھی لگا ہوا ہے موبائل میں مجھ سے مشورہ ضرور کریں مجھے بتائیں بھی صحیح چھپائیں مت بہت سے لوگ حضرت کے سامنے بھی ایسا ہوتا ہے پکڑے گئے دو تین لوگ <laughs> کہ شیخ کے سامنے تو سادہ موبائل رکھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر واٹس ایپ بھی لگایا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر انٹرنیٹ لگا تو بتا دو نا بھائی شیخ کو آپ کو ضرورت کیا ہے آپ شرما دیں کیوں میں بھی تو آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہوں <laughs> مجھے آپ بتا دیں آپ نے واٹس ایپ میرے میرے پاس تو کوئی اور نمبر نہیں ہے میں نے تو واٹس ایپ وغیرہ نہیں کھلوایا ہوا اگر آپ نے کھلوایا تو مجھے بتا دینا شرماتے کیوں پھر میں نے واٹس ایپ کھلوایا ہوا یہ وجہ ہے میری اور ہر دس دن پہ اطلاع کریں انٹرنیٹ تو بالکل ہاتھوں میں لگا ہے کسی وقت بھی نفس حاوی ہوا ننگی فلم دیکھ لی پہلے واٹس ایپ نہیں تھا نہیں چلتا تھا کیا اگر رکھا ہوا ہے تو آپ تقوا سے رہتے ہیں تو شیخ کو بتائیں ہر دس دن میں اطلاع کریں میں نے الحمد للہ کوئی ننگی تصویر نہیں دیکھی کوئی میرے پاس فوٹو نہیں ہے فوٹو حرام ہے کسی کی بھی ہو بھلے پیر بھائی کی ہو پیر بہن کی ہو پیر بہن بہن کی کوئی نہیں ہوتی <laughs> کسی کی بھی ہو بھلے کزن کی ہو والد صاحب کی ہو والدہ کی ہو بہن کی ہو بھائی کی ہو سب کی حرام ہے تصویر واٹس ایپ پہ اگر آ رہی ہے کسی کی جائز نہیں ہے والد صاحب والدہ کی بھی جائز نہیں ہے ڈیجیٹل تصویر حرام ہے فتوا ہے بھائی اور ایک مدرسے میں میرے پاس ابھی خط کا جواب دے رہا تھا ایک مدرسے کا جواب دے رہا تھا اس میں کسی نے کہا کہ تصویریں تو جائز ہیں تو ایک صاحب جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں حضرت والا سے وہ بولنے لگے نہیں وہ چپ چاپ بیٹھے تھے میں نے کہا آپ کو بولنا چاہیے تصویریں حرام ہیں چپ چاپ بیٹھنا دلیل ہے کہ آپ اس کے ساتھ شریف ہیں آپ راضی ہیں اس بات پہ کہ ہاں تصویریں جائز ہیں بولنا چاہیے ہمارے شیخ حرام فرماتے ہیں باقاعدہ فتوا اس میں اکثر علماء کا اسی پہ فتویٰ کی تصویریں حرام ہیں ہے نا اس لیے بھائی چھپائے نہیں چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں شیخ نفرت نہیں کرتا ہے میں نے اس دفعہ جان بوجھ کے آپ لوگوں میں تو چاہتا ہوں تو گاڑی میں بیٹھ سکتا تھا قربانی دی ہے میں نے اس دفعہ اور بھی گاڑیاں ہیں میرے لیے بہت ساری ہم نے دعوت بھی دی کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں میں نے کہا آپ لوگ بچے ساتھ ہیں <laughs> ساتھ ہو جائیں تو زیادہ مزہ ہو جائے گا مطلب سوچو آئے ایک گاڑی کر لی ہم لوگوں نے سب ساتھ ہو جائیں گے حضرت والا بھی خوش ہو گئے ایک صاحب کا فون آیا مصطفیٰ بھائی کا کہ آپ اور آپ کے بچے ٹھیک ہیں اچھا۔ آصف بھائی سب میرے روحانی بچے ہیں